اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں ان میں ایک کوہنی والا بولا تم یہاں کتن دیر رہے کچھ بولے کہ ایک دن رہے آ دن سے کم دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنی میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کینا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کینی کو لائے اور چاہیے کہ نرم کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے